جو ہماری نگرانی میں رواں دوا تھی تاکہ اس پیغمبر کا بدلہ لیا جائے جس کی ناقدری کی گئی تھی